بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی اصحابہ و احبابہ اجمعین جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کے سلسلے میں کافی عرصے سے مجھ پہ دباؤ تھا کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے موضوع تھوڑا سا نازک سا ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل کے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ آج کل ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرے شخص کو یہ گمان ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے یہ نے تعویذ کرا دیا ہے یا کوئی اور شیطانی معاملہ اور اس چیز کو بنیاد بنا کر بہت سے لوگ اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے دعویٰ روحانیت کا کرتے ہیں دعویٰ نوری علم کا کرتے ہیں دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اسلام کے اور قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کا عمل جو ہے وہ خود شیطانی تو ہماری اس گفتگو کا مقصد تین چار چیزیں ہیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو تشخیص کے طریقے ہیں جو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے یا آپ پہ کوئی جن ہے یا کسی نے تعویذ کرایا ہے یا آپ بیمار ہیں ایک تو انشاءاللہ وہ جو طریقے ہیں ان کے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور عزم سے وہ سارے طریقے انشاءاللہ میں آپ کو نہ صرف بیان کر دوں گا بلکہ اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان طریقوں کے صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے وہ بھی میں بیان کرتا اور وہ طریقے جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا کہ اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنے گھروں میں خود تشخیص کریں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں دوسرا اگر تشخیص آپ کر لیتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو مختلف کیا علاج ہو سکتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں وہ بھی آپ خود کریں کسی کے پاس آنے کی ضرورت ہے تیسرا بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا غلط فہمی ہوتی ہے یا کسی نے کچھ کرایا نہیں ہوتا ویسے کسی وجہ سے کچھ مشکلات آئی ہوتی ہیں وہ کوتاہیاں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا تاکہ آپ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ وہ کوتاہیاں آپ سے سرزد نہ ہوں اس ہماری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری تربیت اس نہج پہ ہو جائے کہ ہم ان معاملات کے لیے کم از کم دوسروں کی طرف نہ دوڑیں اگر کوئی واقعی ایسا شخص ہے جو روحانیت کا حامل ہے تو ہم اگر اس کے پاس جائیں تو ہم اس لیے نہ جائیں ہم اس لیے جائیں کہ وہ ہمارے ہماری رہنمائی کرے کہ ہمارا اپنا تزکیہ کیسے ہو ہمارا قلب کیسے مضبوط ہو اور ہم اچھے مسلمان کیسے بنائیں بجائے اس کے جانے کے بھی اچھا چیک کریں جی ہمارا یہ مسئلہ تو نہیں ہے یہ مسئلہ تو نہیں ہے یہ مسئلہ تو نہیں ہے اور پھر اس کے مطابق ہوں کے دیے ہوئے طریقوں کے اوپر چلیں کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی اس معاملے میں انشاءاللہ یہ نیت ہے ہماری کہ یہ جو ہماری گفتگو یہ آپ کو اتنا ٹرین کر دے گی کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خود ہی تشخیص کریں خود ہی علاج کریں اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ارد گرد بے تحاشا لوگ جیسا میں نے کہا کہ روحانیت کا نام لے کے اور اسلام کا نام لے کے اور نوری علم کا نام لے کے اور اس قسم کے ناموں سے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنی دکان چمکا رہے ہیں سب سے پہلے تو کچھ بنیادی چیزیں کہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ بندہ جھوٹا تو نہیں ہے یا غلط تو نہیں ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں جو میں جو گفتگو کروں گا اس میں میں دو اصطلاحات استعمال کروں گا ایک تو ہے جو واقعی اللہ کا بندہ ہے وہ ایک روحانی شخصیت ہے اس کو ہم روحانی شخصیت نہیں کہیں ایک وہ ہے جو روحانیت کا دعوے دار ضرور ہے لیکن اصل میں وہ عامل ہے اور اس کا عمل دخل روحانیت میں کوئی اس کا روحانیت سے لینا دینا نہیں ہے وہ صرف عملیات کی دنیا کا آدمی ہے اور عملیات میں رہتے ہوئے پھر ہم یہ بھی گفتگو کریں گے کہ عملیات میں بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو ہے عملیات میں بھی رہتے ہوئے صرف آیات مبارکہ سے یا درود شریف سے یا اسما جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے خوبصورت ان سے وہ عملیات کر رہا ہے اس میں تو کسی حد تک ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک گنجائش ہے اور دوسرے عاملوں میں وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی شیاطین کے پجاری ہیں خود بھی علاج کے نام پر روحانیت کے نام پہ اصل میں جادو رونا کر رہے ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا باری باری چیزوں کو دیکھیں فوری طور پہ جو آج کی گفتگو میں شروع کر رہا ہوں وہ میں تشخیص سے شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد علاج پہ بات کریں گے اور پھر میں ان چیزوں پہ بات کروں گا کہ کسی کے کچھ کیے بغیر ہم پہ جو مسائل آتے ہیں یا مشکلات آتی ہیں وہ کیوں ہو ان کو میں پہلے اس لیے نہیں کر رہا کہ بہت سے دوست جو ہیں نا وہ ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے تمہید باندھ رہے ہیں اور خام خٹکائی جائے تو وہ گفتگو پھر میں آخر پہ رکھ رہا ہوں شروع سے جسے کہتے ہیں پریکٹیکل چیزوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں وہ جو چیزیں ہیں نا وہ تو وہ ہیں جسے کہتے ہیں احتیاطی تدا وہ ہم بات میں بات کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تشخیص سے پہلے بڑا مختصر سا ہم کیسے پہچانے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا یہ بندہ غلط ہے سب سے پہلے تو جو صحیح شخص ہے اس سے اشتہاروں کی ضرورت نہیں اللہ والے کو اشتہار کی ضرورت نہیں پہلی بات دوسری بات اللہ والا دعویٰ نہیں کرتا یہ بھی یاد رکھیں دعویٰ تو بڑے بڑے صحابہ کو بھی لے لیجیے تو انہوں نے ان معنوں میں اس انداز میں دعوے نہیں کیے اولیاء نے دعوے نہیں کیے محدثین نے دعوے نہیں کیے جیسے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں صرف تھوڑی سی کوئی زیادہ مجھے دلچسپی نہیں ہے پورا اشتہار پر صرف سن دکھانے کی جن بھوت سہر کالے جادو کا توڑ بذریعہ نوری علم کیا جاتا ہے سر سے پاؤں تک ہر بیماری کا علاج بذریعہ دم کیا جاتا ہے ہر قسم کا بخار کالا یرکان پیلا یرکان ٹی بی دما شوگر وغیرہ وغیرہ بڑی لمبی چوڑی کوئی تین یا چار لائن کی یہ بیماریوں کی بلکہ چھ لائن کی سات لائن کی بیماریوں کی اور اس کے بعد پھر مزید ایک اور لسٹ ہے فالج لکوا دل کا وال بند ہو جانا دل کا بڑھ جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہر بیماری کا علاج تسلی بخش بذریعہ دم کیا جاتا ہے مایوس کن حضرات روحانی لہروں کے ذریعے ایک بار پھر خوشحال زندگی حاصل کریں وغیرہ وغیرہ ایک تو یہ میں بات بتا دوں کہ جو روحانی شخصیت ہے اس کو ایسے کسی اشتہار کی ضرورت ہے اور نہ اس کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے ایک آدمی کے پاس آپ فرض کریں چلے جاتے آپ تھوڑا سا کہتے ہیں آبزرو کریں اس کی گفتگو کیا ہے اگر تو وہ بتا رہا ہے اپنے واقعات فلاں وقت میں میں نے یہ کیا یہ ہو گیا یہ کیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا میں نے اس کو فون کیا اس نے یہ کر دیا میں نے یہ ہاتھ اٹھایا اس کو وہ ہو گیا تو وہ تو بھائی یہ دعوے میں آ گئے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوا تھا لاہور میں تو ایک اور ہمارے عزیز جو انہیں کہتی عقیدت مند تھے وہ کو پونا گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ فلانے وقت یہ ہوا میں نے وہ آپ کا فلانا دیا ہوا پڑھ دیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا ایسے کر دیا میں نے ایسے کر بڑی لمبی جڑوں کو پونا گھنٹہ گھنٹہ انہوں نے پوری گفتگو کی چل تو میں نے پوچھا ان سے کہ جی، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی ہے یہ صحیح ہے اور ان کو کرنی چاہیے کیا کروں سمجھاتا ہوں سنتا نہیں اپنی آخرت خود خراب کرتا ہے تو استاد جو ہے وہ تو صرف بتا سکتا ہے نا تلقین کر سکتا ہے سمجھا سکتا ہے کسی کو غصہ بھی کر سکتا ہے اگلا نہیں مانتا کیا کر سکتا تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ جو شخص ہے یا جو اس طرح کے اشتہار چھپ ہوا ہے اس کو تو آپ بھول جانے کو بندہ کبھی سے اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ اس کام کے پیسے لگے گے ایک ہے کہ آپ نے علاج کیا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے علاج سے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو علاج تجویز کیا اس میں برکت ہوئی اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اور وہ آپ کے پاس آیا بعد میں اور اس نے آپ کو ہدیہ کچھ کیا اس پہ مجھے مسئلہ نہیں لیکن جو پہلے سے ریٹ فکس ہوتا ہے اس کے لیے تو بھائی دو ہزار روپے لگے گا یا جو شرائط لگتی ہیں بکرا چاہیے اس رنگ کا ہونا چاہیے اس کا سین ایسا ہونا چاہیے اس کے کان ایسے ہونا چاہیے اس کی ٹانگیں ایسی ہونی چاہیے اس کی قربانی ہوگی تو یہ مسئلہ حل ہوگا کیوں نہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرنے جا رہے ہو یہ چیزیں کہاں سے آتی وہ بندہ غلط ہے جو بندہ آپ کو کہے جی مجھے فرض کرے جی زعفران لا کے دو مشک لا کے دو مرمکی لا کے دو اس طرح کی چیزیں کرے وہ بندہ غلط ہے بڑا آسان ہے وہ تو خریدنے میں مہنگی ہوتی ہے وہ خریدنے میں مہنگی ہوتی اس لیے وہ کہتے ہیں ہم خود خریدیں ہمارا ہول سیل وہ ایسے ہی ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیز بتائیں مثلا بکرے کی ایسی خصوصیات بتائیں گے کہ اگلا پریشان ہو جائے وہ کہیں گے کہ جی، میں کدھر سے لاؤں گا اچھا چلو کچھ کرتے ہیں اچھا ہاں کتنا خرچہ ہوگا اچھا اتنا خرچہ ہوگا اچھا یہ چلو تو اتنے پیسے دے دینا بھیج دینا کر لیں گے ہم کر دیں گے تو دکھانے کے لیے ڈرامے میں شاید بتا بھی دیں کسی کو فون کر کے کہ یار یہ یہ انتظام کروا دو غلط یہ بندہ صحیح نہیں ہو سکتا جو بندہ آپ کو کسی سلسلے میں بات بتائے اور آپ اگر تھوڑا سا ہچکچاہٹ دکھائیں اور آگے سے دھمکیاں دے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جو بندہ یہ کہہ دے کہ یہ بڑا سخت کالا جادو ہے اس کے توڑ کے لیے کالا جادو ہی چاہیے وہ غلط ہے دنیا کی کون سی منفی قوت میں کہتا ہوں کالا پیلا نیلا گلابی جیسا مرضی ہے مجھے نہیں پتا کون سی قسمیں ہیں میں نے سنا ہوا ایک ساتھ میں مجھے کہا جی فلاں پہ گلابی جادو ہوگا میں کہا اچھا جی۔ وہ ہوتا ہوگا ایک کالا جادو ہے گلابی جادو ہے کوئی پیلا جادو ہے کوئی سفید جادو بھی ہوتا ہے ہوتا ہوگا اگر وہ واقعی ہے یہ کس میں میں نہیں مانتا اس بات جادو جادو ہے کالا پیلا کالا سفید پیلا نیلا میں نہیں مانتا اس بات کو جادو جادو ہے اور جادو کا تعلق شیاطین کے ساتھ اور وہ یہ کہے گے جی اس کے علاج کے لیے جادو ہی چاہیے وہ جھوٹا ہے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے کلام میں اللہ کے اسما میں درود شریف میں اتنی قوت نہ ہو کہ استغفر اللہ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کالے جادو کے لیے کالا جادو ہی چاہیے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کے علاوہ صرف کالے جادو سے ہوگا تو اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ آپ کلام اللہ سے انکار کر رہے ہیں آپ قرآن سے انکار کر رہے ہیں آپ اللہ کے اسما سے انکار کر رہے ہیں آپ درود شریف سے انکار کر رہے ہیں وہ بندہ غلط ہے اور بلکہ وہ بندہ تو ثابت ہو گیا کہ خود جادوگر ہے اور جادو کفر ہے اور جادو کروانے پہ وہ جسے کہتے ہیں نا مان جانا یہ بھی کفر ہے میں اس سختی میں نہیں جاتا کہ جی کرنے والا والا کافر کافر کرانے یہ کہا ہے بزرگ ہونے والے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے کیونکہ چاہے جادو کے علاج کے لیے جادو آپ کر رہے ہیں کفر ہے وہ بندہ جھوٹا ہے غلط جی، میں تھوڑا سا جو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں میں نے آج کی اس کا اٹھنا بیٹھنا تھوڑا سا دیکھیں ایک آدمی یہ نماز نہیں پڑھتا اذان کا وقت ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے نماز کے لیے اٹھ گئے ہیں یا کچھ اٹھے ہیں وہ نہیں اٹھ رہا وہ سچا نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا اس کو ابھی دیکھیں دین کی ہماری جو ہدایات ہیں پلیے کے بارے میں لباس کے بارے میں یہ ساری گفتگو اگر آپ دیکھیں کہ وہ اس پہ پوری نہیں ہو رہی وہ بندہ غلط تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور مزید کچھ باتیں اب جیسے میں تشخیص پہ آتا ہوں تو مزید کچھ باتیں ساتھ ساتھ آپ کو میں واضح کرتا جاؤں گا پلے کرتا جاؤں گا اب تشخیص نہیں تشخیص کے لیے ہمارے یہاں لوگ مختلف علوم اور مختلف فنون استعمال کرتے ہیں اچھا مجھ سے کبھی دوست اگر کوئی یا واقف یا ان کے آگے سے کوئی ان کے حوالے سے دوست ملنے آ جائیں اور وہ مجھے کہیں کہ جی یہ تشخیص پہلے کرنی ہے کہ جی جادو ہے کہ نہیں ہے تو اول تو میں ویسے تو تشخیص کے سارے طریقے میں بیان کروں گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کروں گا لیکن اول تو میں ذاتی طور پہ تشخیص کے حق میں نہیں ہے اس کی وجہ میں بیان کر فرض کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شبہ ہے کہ مجھ کو کسی نے جادو کرایا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب چیک کریں کہ جادو ہے یا نہیں ڈائگنوز کیا جائے میں اگر تشخیص کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہاں جی پتہ تو یہی چلا ہے کہ آپ کے جادو ہے تو اس کا مطلب آپ آپ علاج کرانا چاہیں گے قدرتی بات اور اگر علاج کے طور پہ فرض کرے میں آپ کو کہتا ہوں فلاں صورت روز پڑھا کریں اور فلاں آیت قدم کر لیا کریں اس کو آپ کو یہاں سے ایک اور بات پتہ چل گئی کہ میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے وہ ہے تو قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے عین مطابق تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن فرض کریں کہ تشخیص کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ نہیں کوئی جادو گے اب آپ کیا کریں گے علاج کی ضرورت نہیں ہے یہی بات ہوئی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے تشخیص کرانے کے اگر آپ کو شبہ ہے کہ جادو ہے تو جادو کے علاج کے لیے تصویر آپ لے لیجیے اگر جادو ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کلام کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا تو آپ نے اللہ کا کلام ہی پڑھانا ہے یار تو بھی تو کچھ بھلا ہوگا کچھ روحانی فائدہ تو حاصل ہوگا اور کچھ نہیں تو نام امال میں یہ تسبیحات پڑھنے کی نیکی تو آئے گی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں تشخیص ہو ہمیں پتا چلے اگر ہے تو ہم یہ تسبیحات پڑھ لیں گے نہیں ہے تو چھوڑو یار کیا کرنا تو اول تو میں اس منطق کے تحت اس لاجک کے تحت میں تشخیص کے جتنے بھی عمل ہیں ان کو پسند نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو میں تفصیل باری باری مختلف طریقے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں ان میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے وہ بھی میں بیان کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ کسی کے ہاتھ اس طرح سے ان دکانوں پہ کوئی شخص آپ کو بے وقوف نہ بتا سکے سب سے پہلا طریقہ جو یہ استعمال کرتے ہیں وہ علم ہے دوسرے درجے پہ وہ علم جو استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں وہ علم علمت ہے تیسرے درجے پہ اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ رمل نجوم یہ بھی دو علوم ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ جفر علم الجفر کے استعمال کا دعویٰ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ان سب لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ روحانی علوم ہے تو میں باری باری یہ علوم بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ان کی روحانیت بھی آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیسے روحانی علوم ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں استعمال کرنا چاہیے سب سے پہلے ثبوت کے طور پہ اس میں سے ایک علم پہ میں نے یہ کام کیا لیکن اسی طرح اور پہ بھی میں نے دیکھا ہے کام ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے علم علمد کی مدد سے تشخیص کی ایک پوری کمپیوٹر پہ میں نے اسپریڈ شیٹ تیار کی ہے جس کے مطابق آپ کا کمپیوٹر آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو جادو ہے یا نہیں ہے <laughs> جن ہے یا نہیں ہے مطلب کمپیوٹر ہوا تھا نہیں جی چونکہ روحانی علم ہے تو کمپیوٹر تو روحانی شخصیت ہو گیا نا جی اللہ والا ہو گیا یعنی یہ کیسا علم ہے کہ جس کا سافٹ ویئر بن سکتا ہے مجھے کوئی یہ سمجھا دو یہ ایکسل میں میں نے پوری شیٹ بنائی ہے اچھا سے تشخیص تین لیولز بتائے جاتے ہیں پہلے لیول کا مجھے پتا چلا تو میں نے اس پہ اعتراض کیا میں لیول بھی بتاتا ہوں اور اعتراض بھی بتاتا ہوں کہنے کے کہ جی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ لوگ جاتے ہیں نا تو آپ سے کہتے ہیں آپ کا نام آپ کی ماں کا ٹھیک ہے یہ ہمیشہ کہتے ہیں اچھا یہ بتانا ہے یا نہیں بتانا ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں پہلے تمہیں ان چیزوں کو علم اور ان چیزوں اپلائی کر کے آپ کو ہوں آپ کے نام سے انہوں نے عدد نکالنا ہے آپ کے نام کے نام آپ کی والدہ کے نام سے انہوں نے عدد ہے عدد نکالنے کے فارمولے فکسڈ موجود ہیں الف کا عدد یہ ہے بے کا عدد یہ ہے جین کا عدد یہ ہے دار کا وہ حروف جو ہے وہ ابجد حبس حتی اس طریقے سے اس کی ترتیب ہے اس کے لحاظ سے اس کے ہے کس نے وہ آداد مقرر کیا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان کا جی اب ایک چیز ہے میرا نام ندیم ہے ندیم کا عدد ہمیشہ وہی رہے گا جو پہلی دفعہ کیلکولیشن میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ندیم کا عدد چار نکل ہے اور کل ندیم کا عدد چھ ہے یہ نہیں ہو سکتا دوسرا سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ندیم میں نون دال یہ میم چار حروف ہیں ان کی ترتیب جو مرضی کر دیں عدد سیم رہے گا آپ کہتے ہیں جی ندیم فرض کریں اس کا عدد چار آپ کہتے ہیں مدین اس کا عدد بھی چار ہی نکلے گا کیونکہ وہی چار حروف ہیں ترتیب بدلنے سے فرق نہیں پڑتا ایک تو یہ ذہن میں رکھے آپ دوسرے ذہن میں یہ رکھے کہ اچھا اب آپ کے نام کا حرف ہمیشہ ایک ہی ہوگا جو عدد بنے گا ایک بنے گا آپ کی والدہ کے نام کا عدد ہمیشہ ایک ہے پہلے درجے میں کہنے کی جی، ساتھ دن کا کریں آپ میرے پاس آج بدھ ہے جی۔ آپ میرے پاس بدھ کو تشریف لائے یہ نام ہے میں نے نے کہا آپ آپ کی آج آج والدہ والدہ کا کا کا نام نام بتایا ان جی بدھ تو بدھ کے عدد نکالے اور میں نے تینوں کو جمع کر دیا اور پھر اس پہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے میں وہ اس لیے ڈسکس فارمولا نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ ثابت ہو جانے کے باوجود کوئی پتہ نہیں لوگ استعمال کرنا شروع کر آپ سے میں سوال کر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں جو میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کے پاس میرے نام کا عدد میری والدہ کے نام کا عدد اور بدھ کا کا عدد اس جو ٹوٹل آئے گا ہر ہفتے کی ہر بدھ کو وہی ٹوٹل آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلی بدھ کو ٹوٹل چینج ہو جائے بچکل سی بات ہے جی۔ کسی کو شبہ ہے تو چیک کر لیں کیلکولیٹ کر کے دیکھیں اچھا اس پہ میتھمیٹیکل میتھمیٹیکل فرض کریں فارمولا جی تین سے تقسیم کرنا ہے یا چار سے تقسیم کرنا ہے یا یا اس اس کا کا اسکوائر روٹ لینا ہے جو بھی بھی کرنا وہ ہر بدھ کو وہی رہے گا مطلب اگر آپ فرض کریں چار سے تقسیم کرتے ہیں تو جو جواب ہے وہ ہر بدھ کو وہی جواب آنا ہے میں نے کیا کیا اسپریڈ شیٹ میں بیٹھ کر میں نے پورے ہفتے کا اپنا پہلی لیول کے مطابق اپنا نکالا اچھا پھر اب یہ کون فیصلہ کرے کہ میرا نام ندیم استعمال کرنا ہے یا محمد ندیم استعمال کرنا ہے یا ندیم کھوکھر استعمال کرنا ہے یا محمد ندیم کھوکھر استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ کون کرے ہر ایک سے ریزلٹ چینج ہو جاتا ہے اداب چینج ہو گئے نا ریزلٹ چینج ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں شاید نہ بھی ہو چلیں اس بحث کو بھی چھوڑ اس اسپریڈ شیٹ کے مطابق جو کمپیوٹر نے کیلکولیٹ کیا ہے حضرت بابا عامل کمپیوٹر مائکروسافٹ ایکسل ستر سال تجربہ دامد برکات اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے ہر پیر کو مجھے اندرونی بخار ہو جاتا ہے ہر منگل کو مجھ پہ خلل آسیب ہوتا ہے بخار ٹھیک ہو جاتا ہے ہر بدھ کو جسمانی مرض ہو جاتا ہے آسیب بھی ختم ہو جاتا ہے ہر جمعرات جمعہ اور ہفتہ تین دن پھر مجھے اندرونی بخار ہو جاتا ہے اور وہ جو جسمانی مرض تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اتوار کو پھر مجھ پہ خلل جاتا ہے ساتوں دن میں جادو کبھی نہیں آتا مجھے یعنی بابا جی کے مطابق جادو کا تو اثر کبھی مجھ پہ زندگی میں ہو بھی نہیں سکتا نا بات ہی ختم کر دیا اب یہاں پہ دو سوال اور قسم تو یہ ایک سوال ہے دوسرا تو ضمنی ایک سوال بن جاتا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہر پیر کو اندرونی بخار ہو جانا ہے پھر میں نے منگل کو ٹھیک ہو جانا ہے پھر آسیب ہو جانا ہے پھر میں نے آسیب سے ٹھیک ہو جانا ہے میرے علاج کی کیا ضرورت ہے کیوں کراؤں میں علاج اچھا اس پہ ایک بہت مشہور عامل ہیں جو کہ میں شہر کا نام یا وہ نہیں ان کا پیشے کے حساب سے عامل نہیں ہے اپنی طرف سے بڑے خلوص سے سنسیریٹی کے ساتھ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں پیسے بھی نہیں لیتے کچھ بھی نہیں کرتے ذریعہ معاش ان کا یہ نہیں ہے اس سے کماتے نہیں تو میں نے ان حساب سے بات کریں گے تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی جو پہلے پیسے لے رہا ہے اور تماشا لگایا ہوا اس نے دکھا اس سے کیا بات کرنی ہے تو ہم نے اس سے بات کی صاحب دوسرے شہر میں ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں پڑھے لکھے آتے اور بار میں ان کی کوئی جو ان کی وہ کلا کی بار ہوتی ہے اس میں کوئی عہدہ ہوتا ہوتی ہے ان کے پاس اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے پڑھے لکھے اساتذہ اور انجینئرز اور ڈاکٹرز اور وہ کلا اس قسم کے لوگ ہیں مطلب یہ کہ میں نے پھر ایسے بندے کا میں نے کہا کہ چلو اس سے بات کرتی ہیں اس کا مجھے جو ہے وہ M S N I D مل گیا میں نے اس کو جوائن کر لیا اس سے اب گفتگو ہوں شروع ہو گئی میں نے ان سے یہی نقطہ عرض کیا میں نے کہا کہ یار آپ یہ بتائیے جو اس لحاظ سے تو ہر پیر کو فرض کرو اگر مجھ پہ جادو آنا ہے تو ہر پیر کو مجھ پہ جادو آنا ہے سب غصہ کم رہتا کہنے کہ آپ ہر دفعہ پیر ہی کیوں چیک کرتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے میں آپ کے پاس سوائے پیر کے کسی دن آ ہی نہیں سکتا میری مجبوری ہے میرے دفتر کی چھٹی صرف پیر کو ہوتی ہے اور کسی دن چھٹی نہیں ملتی مجھے تو میں پیر کو ہی آؤں گا ہر پیر کو آؤں گا ہر پیر کو جادو نکلے گا تو وہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوگا جو مرضی ہو جائے اس ٹیکنیک کے مطابق اس تشخیص کے طریقہ کار کے مطابق بڑا شدید غصہ ہے کہ اپنی تصویر اپ کریں اچھا تصویر اپ کر دیتے ہم نے تصویر اپ کر دی اللہ کا قدر اللہ کا کرم دیکھیے میں نے تصویر اپ کی ہمارے سب دوستوں کو میری تصویر نظر آ رہی تھی میں اس کو نہیں نظر آئی اللہ نے ایسا کوئی اس کے آنکھوں پہ اس کے دماغ پہ پردہ ڈالا اس کو میری تصویر نہیں نظر آئی <laughs> مجھے نے تصویر اپ نہیں کی میں نے کہا نہیں میں نے کی پچھلے پانچ منٹ سے آپ کو کہتے آپ ختم کر دیں دوبارہ دوبارہ قربان جائیے ذات تعالیٰ پہ یقیناً اس کے دل میں کوئی برا خیال ہوگا کہ تصویر آئے تو اس کو میں کچھ کرتا ہوں لیکن میرے اللہ نے اس کو دوسری دفعہ بھی تصویر دی اس کے بعد اس نے بلاک کر ٹھیک جی؟ اچھا میں تلاش میں رہا میں نے کہا ایسے نہیں چھوڑنا تو ایک اور صاحب مجھے مل گئے وہ کہنے کے کہ جناب اس کا دو لیول اور میں نے کہا بسم اللہ بتائیے آپ دوسرے لیول کی کہانی سنیں کہنے کی جی اس کے اندر تاریخ بھی شامل ہے کی ہے بسم اللہ میں نے یا دیکھ رہے ہیں تین بلاکس اس میں جی جی تینوں لیولز کی میں نے اس کے اندر کیلکولیشن کی اور یہ بھی کمپیوٹر سے ہی ہوئی ہوئی ہے چھوٹا سا سافٹ ویئر میں نے خود بنا دیا ہے وہ نام ٹائپ کر دیتا ہوں والدہ کا نام ٹائپ کر دیتا ہوں دن ٹائپ کر دیتا ہوں ڈیٹ ٹائپ کر دیتا ہوں وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتا دیتا ہے کہ اس پہ جادو ہے یا نہیں تو بابا جی کمپیوٹر کا میڈیم لیول انٹرمیڈیٹ اچھا اس طریقے کے کے مطابق میں نے اپنی کیلکولیشن گیارہ آٹھ بارہ آٹھ آٹھ تیرہ چودہ آٹھ پندرہ آٹھ سولہ آٹھ سترہ آٹھ یعنی یہ اگست کی جی میں نے ڈیٹس ڈال کے پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اخبار اور اسی طرح ندیم سے بھی کیلکولیٹ کیا محمد ندیم سے بھی کیا ندیم کھوکر سے بھی کیا محمد ندیم اچھا جناب پیر کو گیارہ تاریخ کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا بارہ کو اور تیرہ کو اور چودہ کو مجھے اندرونی بخار ہو گیا تھا پندرہ کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا سولہ کو مجھے خلل آسیب ہو گیا تھا اور سترہ کو مجھے جسمانی مرض ہو گیا تھا اب اگلی ڈیٹس میں جائیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیر منگل وغیرہ ریپیٹ ہو کیونکہ ڈیٹ کا بھی حساب آ گیا نا لیکن ایک بات تو اس میں بھی سامنے آ گئی کہ پندرہ کو مثلا مثال کے طور پہ گیارہ کو پیر کو جسمانی مرض تھا مجھے میں جی، علاج جتنا مرضی کراتا منگل کو اس میں ختم ہو نہیں ہونا تھا کیونکہ منگل کو مجھ پہ اندرونی بخار نے حملہ کرنا تھا اور اندرونی بخار نے تین دن مجھے رہنا تھا پھر مرض نے واپس آنا تھا میں علاج نہ بھی کرتا تو ہفتے کو مرض نے ختم ہو جانا تھا اور پھر مجھ پاس سیب آ جانا تھا اور میں آسیب کا علاج نہ بھی کراتا تو اگلے دن اتوار کو میرا آسیب خود بخود ختم ہو جاتا مجھے بتایا کیا ضرورت ہے دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بھی مسکرا رہے ہیں ہنس رہے ہیں یہ سافٹ ویئر جو ہے ہاں جی یہ بھی تو ایک جادو ہی ہے نا آپ نے کمپیوٹر کو سکھا دیا <laughs> کمپیوٹر کا نام مسلمان اچھا میں نے یہ پوری بات ان سے عرض کر دی میں نے کہا یہ دیکھیں ابھی کیلکولیٹ کیا میں نے میں نے کہا یہ دیکھو یہ تو یہ ہو کہیں کہیں سر ایک تیسرا لیول بھی ہے میں کہا جی، بسم اللہ بیان کر اب یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پریکٹسنگ عمل ہیں لیکن یہ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اگر آپ ان سے ملیں گے بھی تو وہ اس طرح کے قلیز گندے نہیں ہیں جیسے ہمارے عام طور پہ عامل ہوتے ہیں اچھے نفیس قسم کے آپ کو لوگوں بتائیں گے اور یہ اور ان میں عام طور پہ کوئی گھٹیا قسم کی آپ کو وہ بھی نہیں ملے گی میں اس قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میں ان عملوں کی بات کر رہا ہوں جو ان علوم کو استعمال ضرور کر رہے ہیں لیکن علاج آیات اور اسما ہی سے کر رہے ہیں کوئی غلط کام نہیں کر رہے وہ بھی اس قسم کی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا ذہن اتنا وہ قید ہوا ہوا ہے اپنے اس علوم اور فنون کے یقین کے اندر کہ وہ اس کو سمجھنے کو تیاری بات کو نہیں ہے کہہ لگے کہ جی اس میں سوال بھی شامل کر اچھا، اس وقت جو سوال کر رہا ہے جو بندہ سوال کر رہا ہے وہ بھی شام اپنی پرابلم جو ہے وہ ٹھیک میں کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ میں نے اس کا بھی تیسرا ڈبا بنا دیا سوال میں نے یہ کیا میں کہا کہ جی میں آپ کے پاس آتا ہوں میں نے کہا جناب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے تمام ٹیسٹ نارمل ہے چیک کریں کیا مسئلہ ہے عام طور پہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں نا لوگ جی۔ میں نے وہ سوال بھی ڈال دیا انہی تاریخ ہو گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ گیارہ کو اندرونی بخار ہے بارہ کو جسمانی مرض ہے تیرہ کو مجھ پہ جادو کا حملہ ہو گیا ہے چودہ کو پھر جسمانی مرض آ گیا ہے پندرہ کو پھر جسمانی مرض آ گیا ہے سولہ کو اندرونی بخار ہو گیا ہے سترہ کو جسمانی مرض ہو گیا ہے میرا سوال پھر یہ مجھے علاج کی کیا ضرورت جب یہ ہو نہیں ہے مجھے ٹھیک بھی ہو جانا تو ٹھیک بھی میں نے خود ہی ہو جانا نوی بیماری لگ رہی ہاں وہی چھ سات چیزیں انہوں نے ہونا ہے کبھی آسیب آ جائے گا کبھی جادو آ جائے گا کبھی بخار آ جائے گا کبھی جسمانی مرض ہو جائے گا کبھی وہم ہو جائے گا جب وہی ہوتا ہی رہنا آگے پیچھے تو یار میرا تو ماخرا میں اتنی محنت کروں خام خام علاج کی طرف جاؤں یعنی یہ طریقے استعمال کرتے ہیں یہ تشخیص کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں روحانی علم ہے کمال ہے یار یہ کیسا روحانی علم ہے کہ ایک مشین مشین ہی ہے نا کمپیوٹر کیا ہے اس کا اپنا دماغ تو کوئی نہیں ہے نا اس کو میں وہ جو آپ میں آپ بڑی تفاق سے کافی زیادہ لوگ سارے کمپیوٹر سمجھنے والے بیٹھے گئے ہیں وہ ایفس اینڈ بٹس کا ایک پروگرام لکھ کے میں دے دوں تو وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دے اگر یہی روحانیت ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کیوں دین اسلام کو اس طریقے سے آپ شرم کریں تو یہ لوگ کہ دین کے نام پہ اسلام کے نام پہ روحانیت کے نام پہ اس قسم کے خرافات پھیلا رہے ہیں ہاں اگر یہ کہیں کہ یہ بس ایک علم ہے تو میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ علم غلط ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بندہ دیکھو یار کیا غلط بات کرتا ہے دین کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں روحانی علم ہے اور آج کل تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہے روحانی علوم سیکھیے تین ہزار روپیہ ڈاؤن پیمنٹ پانچ سو روپیہ مہانہ فیس علم الاداد چھ مہینے کا کورس لا حول ولا قوت یہ روحانیت دوسرا طریقہ جو استعمال کرتے ہیں وہ علم السعاد کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ایک میں نے آپ کے سامنے ثبوت کے ساتھ چیز پیش کی ہے میں نے اس کا بنایا نہیں ہے لیکن میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ اس میں بھی ایسی ہی بات ہوگی پھر وہ نجوم کی بات کرتے ہیں نجوم کے سافٹ ویئر تو ساری دنیا میں بنے پڑے ہیں اور پھر کون سا نجوم چائنیز نجوم علیحدہ ہے انڈین نجوم علیحدہ ہے جیپنیز نجوم علیحدہ ہے کائرو کا نجوم علیحدہ ہے کون سا نجوم اور پھر وہی بات کہ اگر نجوم اور یہ ستاروں کی چالیں اور یہ ساری چیزیں روحانی علوم ہیں تو یار یہ تو سوفٹ ویئر نے بنا دیے اب وہ تو پھر کون سی روحانیت ہے یار اور ان ستاروں کی چال کی بات کرتے ہیں اب چلو ستاروں کی چال کی بات کر لیں گے آپ کہتے ہیں اسی طرح کی باتیں سنیں گی آپ یہ آپ سنیں گے کہ یہ جو آپ کا فلاں ستارہ ہے نا یہ مریخ کے گھر میں ہے اب ستارے کی چال اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا ہے وہ بڑا بیلنسڈ قسم کا سسٹم ہے بڑا توازن نظام ہے پورا زمین نے سورج کے گرد کتنی دیر میں گردش پوری کرنی ہے وہ ایک فکسڈ چیز ہے زمین نے اپنے گرد کتنی دیر میں گردش پوری کرنی ہے وہ ایک فکسڈ چیز ہے آپ کہتے ہیں جی چوبیس گھنٹے چلو ٹھیک ہم نے بنائے نا گھنٹے تو پھر بھی چوبیس گھنٹے اگر فرض کریں کہ میرے ستارے نے مریخ کے گھر میں وہ داخل ہوا ہے اور اس کی چال کی سپیڈ ایسی ہے کہ اس کو دو مہینے لگیں گے وہاں سے نکلنے میں مجھے بتایا میں دو مہینے تک علاج کیوں کرا کیونکہ دو مہینے تک اس نے مریخ کے گھر میں رہنا ہے اور میں نے مصیبتوں میں رہنا کس چیز کا علاج کراؤں میں اگر اس کے مریخ کے گھر میں رہنے سے مجھ پہ مشکل آنی ہے تو, تو دو مہینے تک آنی ہے کیونکہ اس کی سپیڈ اس کی چال اس کا پات وہ تو وہی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ نہیں جی یہ دو مہینے تک یہ مشکل رہے گی لیکن آپ بس علاج کرائیں ہم سے سے علاج میں میں آپ کالک بکرے کالا بکرا سفید سین پیازی ناگ یہ چیز مانگوں نجوم کا تو یہ حال ہے پھر علم الرمل کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت غالباً دانیال کا نام لیتے ہیں کہ جی ان سے منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بطور معجزہ عطا فرمایا تھا یہ علم اگر ایسا کوئی علم واقعی حضرت دانیال کو عطا فرمایا تھا علیہ السلام تو جتنا عرصہ گزر گیا ہے ان کو اس دنیا سے تشریف لے جائے اتنے عرصے میں اس بات کا ثبوت مجھے کون دے گا کہ وہ علم آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور یہ کیسے پتا چلے کہ جو ان کو اللہ نے معجزے کے طور پہ دیا تھا وہ اب آج گھر گھر میں پانچ سو روپے میں سکھایا جا رہا ہے یہ کیسا نبی کا معجزہ ہے اور اس کا بھی حال سن لیے میں نے شغل کے اندر ایک بڑی مستند کتاب جاس تھا علم الرمل کا لے جا کے گھر میں ایسی شغل کے طور پہ مزاق مزاق اپنی بیگم کو پکڑایا میں کہا بیگم دیکھو تھا دو گھنٹے بعد بیگم صاحبہ کیلکولیشن کر کے مجھے چیزیں نکال کے دکھا رہی تھی یہ دیکھیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوا نہیں علم کہ خاتون خانہ دو گھنٹے کے اندر اندر ایک کتابچے کی مدد سے آپ کی سارا وہ چیزیں نکال کے آپ کو دکھا رہی تھی خواتین تو سر روحانیت میں بہت تیز خواتین روحانیت نہیں لیکن ایک مجھے بات بتائیں ایک کتاب جیسے روحانی علم سیکھا جا سکتا ہے یہ کیسا روحانی علم ایک کتاب جیسے آپ دو گھنٹے میں سیکھ لیں ہمارے یہاں بزرگوں نے جو واقعی روحانی شخصیات انہوں نے اپنی زندگی لگائی تزکیے میں انہوں نے اپنی زندگی لگائی اپنے قلوب کو مضبوط کرنے میں ذکر الہی میں مشغول رہے نوافل میں مشغول رہے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے قرآن مجید کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے حکمت سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے تو یہاں پہ روحانی علوم دو دو گھنٹے کی کتابوں سے سیکھے جا رہے ہیں پانچ سو روپے مہینے میں چھ مہینے پہ سیکھے جا رہے ہیں یہ روحانی علم ہے جن سے آپ تشخیص کرنا چاہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ علوم ہے فنون ہے ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا ایک میں نے ثبوت پیش کر دیا اور باقی اسی طرح عرض کر دوں کہ بنایا جا سکتا ہے مطلب جفر کی بات کرتے ہیں علم الجفر اس کو حضرت امام جعفر صادق صاحب سے جو ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے وہی میں بات کروں گا حضرت کا جو اس وقت آپ کے پاس جفر ہے فرض کریں کہ واقعی یہ ان سے ہے ہمارے بزرگوں نے بھی تذکرہ کیا ہے اس لیے میں اس طرح نہیں بات کرتا لیکن جو اس وقت جفر یہاں موجود ہے اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں وہ جفر کیا وہی ہے جو اصل تھا اگر تھا تو جفر کا سافٹ ویئر دیکھا ہے میں نے اچھا جی اگر یہ علم واقعی ہے اور جعفر صادق صاحب سے واقعی منسوب ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پھر میں کیا اس کا سافٹ ویئر بن گیا یار اب تو بات ہی ختم لوگ آپ کا اس میں آزم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا سافٹ ویئر انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے جائیں اٹھا لیں آپ خود اپنا ایپ کیلکولیٹ کریں یہ ہیں یہ لوگ جن کے پاس ہم جاتے ہیں اور بے وقوف کرتے ہیں یہ لوگ ہمارے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں ان سے دور رہنا ضروری ہے کوئی ایسی بات یہ آپ کو کہیں جو آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ اس کا دین اسلام کی تعلیمات سے کوئی ٹکراؤ بنتا ہے اپنا ایمان بچائیں اس سے دور ایسا نہ ہو کہ وہ جسے ڈیسپریشن میں کہ جی میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں میرا کوئی علاج نہیں ہو رہا مجھے کوئی ایڈوائز نہیں کر پا رہا میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیسے ٹھیک ہوگا غلط لوگوں کے پاس جا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات بیماری زیادہ پرانی ہو تو تھوڑا سا تو وقت لگتا ہی ہے یار اب سوئچ آف تو نہیں کرنا نا بس آف کیا بتی چلے گی ہوتا ہے ایسا بھی اللہ چاہے تو کیوں نہیں ہوتا بہت سے ایسے ہمارے پاس کیسز موجود ہیں بس وہ لٹرلی یہی ہو ایک رات میں ٹھیک ہو سارا یا ایک دفعہ پڑھنے میں ٹھیک ہو گیا ایسا ہوتا ضرور ہے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو جائے تو کچھ لیکن جو کلیہ ہوتا ہے ایک اصول ہوتا ہے ایک رول ہے وہ یہی ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے چیزوں کو اسی طرح کچھ لوگ حضرات کا علم استعمال کر یعنی لوگوں کو کے ایمان سے کھیلنے کے ایک سے ایک طریقے تیار رکھے حاضرات میں کیا کہتے ہیں جی جنات کو بلائیں گے وہ بتائیں گے ان کو کیا ہے موکلات کو بلائیں گے وہ بتائیں گے ان کو کیا ہے کچھ لوگ تو دیدہ دلیری دیکھیے یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگوں بڑی بڑی شخصیات کے نام لے کے کہتے ہیں میں ان کی روح کو بلاؤں گا وہ مجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے حل ہے یار میں ایک اور یہ ایک نشانی دیتا ہوں جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس جنات ہیں ہم ان کی مدد سے تشخیص کرتے ہیں ان کی مدد سے علاج کرتے ہیں یا موقعات ہیں ان کی مدد سے ہم تشخیص کرتے ہیں ان کی مدد سے علاج کرتے ہیں بھائی اس سے دس کلو میٹر دور سے گزرتا جو صحیح روحانی شخصیات ہیں ان کے نزدیک جنات کو قابو کرنا ظلم ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے آپ اس کو قابو کر کے قید کر رہے ہو آپ کو میں قید کروں نظر اور آپ سے زبردستی کوئی بیگار لوں اور زبردستی کام لوں تو آپ کیا کریں گے آپ کی حد تل امکان کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح یہاں سے آزاد ہوں اور غصے میں حد تل امکان کوشش ہوگی کہ آزاد ہوتے ہوتے آپ میرا کوئی ایسا نقصان کر کے جائیں کہ میں ساری عمر یاد رکھوں اسی لیے آپ کبھی اٹھ کے دیکھ لیجیے ایسے عامل جو موکلات کا دعویٰ کرتے ہیں جنات کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے گھر کبھی نہیں بستے ان کی حالت ہمیشہ بڑی خراب ہوگی آپ سے بے تحاشا وہ بے شک پیسے لوٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کے چہروں سے پتہ چلتا پھٹکار اللہ تعالیٰ کی اس پہ پڑی ہوتی ہے آپ ایک مخلوق کو قید کر رہے ہیں اور آپ پھر اس سے کام لینا چاہتے ہیں میں آپ کو زبردستی قید کر کے آپ سے وہ کام کرا دوں کام پہ لگا دوں آپ ایک تو دو ایک تو یہ آپ کوشش کریں گے کہ میں آزاد ہو جاؤں اور جاتے جاتے نقصان کر جاؤں ایک آپ اور کام کریں گے آپ کی کوشش ہوگی کہ میرے بہت سے کاموں میں اس طریقے سے خرابیاں پیدا کریں کہ وہ کام خراب ہو جائے لیکن مجھے یہ نہ پتا چلے کہ آپ نے کیا میں ذاتی طور پہ جن بھی صحیح سچی روحانی شخصیات سے ملا ہوں وہ کھلا مکھلا کہتے ہیں کہ جنات اور موکلات جھوٹ بولتے ہیں آپ نے ایک مخلوق کو قید کر رکھا ہے آپ اسے کہتے ہیں بتا اس کو پتہ بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی بڈی بات بتائے گا کیونکہ غصے میں بیٹھا ہوا آپ نے اس کو قید کیا ہوا پہلی بات دوسری بات جنات کیا بتائیں گے اشرف المخلوقات ہم ہیں جن نہیں ہیں قرآن کا مطالعہ کریں مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا جن نے کیا کہا تھا کتنی دیر میں تک کھلاؤں گا اور ایک انسان تھا اللہ کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کیا کہا وہ انسان تھا جو روحانی شخصیات ہیں ان کی روحانی قوت اللہ کے فضل و کرن سے جنات سے بہت زیادہ ہوتی ہے جنہیں کیا چیز ہے اس کے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں پوری ذمہ داری سے ایک بات عرض کر رہا ہوں ہم جنات سے خمخا ڈرتے ہیں اصل میں جن ہم سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن صرف بات کیا ہے کہ جو اصل طریقہ ہے اس سے ہٹ کے ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچا اور اتنا پست کر دیا ہے کہ جنات ہم پہ حاوی ہو جاتے ہیں ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے کہ انسان کو ہاتھ بھی لگا سکے تو یہ آپ چیز ذہن میں رکھیں جو شخص یہ میں نے ایک اور بات بتائی آپ کو جو کہے میرے پاس جنات ہیں ان سے علاج کروں گا ان سے میں آپ کو ڈائگنوز کروں گا تشخیص کروں گا جھوٹ بولتا ہے اور اسی سلسلے میں آلموسٹ گھنٹہ ہو گیا تقریباً ماشاء اللہ پون گھنٹہ ہو گیا ایک چھوٹا سا آپ کو تک کس سے سنانے کا مجھے بڑے شوق ہے فائدہ بھی ہوتا ہے ذرا خوش گفتگو جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی رہتی ہے دلچسپ رہتی ہے ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ان سے ملے گئے میں نام نہیں لوں گا ایک دن مجھے کہنے لگے کہ جی وہ میری بچی جو ہے وہ دعا کریں گھر واپس آ گئی تو میاں نے اس کو مارا ہے گھر سے نکال دیا ہے اور وہ اس نے میاں نے اپنی ماں کے بات میں آ کے یہ کام کیا ہے اچھا کہنے کہ جی، وہ گاؤں میں ایک آدمی ہے وہ جنوں سے حساب لگاتا ہے ہم نے ان سے پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ جو اس کی ساس نے ہے نا بڑا سخت عمل کرایا ہے اچھا۔ تو اس اس کا کچھ کہا کہا میں میں نے نے سے بات مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ رشتہ کرنے لگے تھے استخارہ کیا تھا ہم نے استخارہ تو کوئی نہیں کیا میں نے کہا پہلے تو دین نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں تاکہ ایک رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے آپ نے استخارہ نہیں کیا اپنی نے مرضی کی پہلے کی اچھا، دوسری بات میں نے ایک بات بتایا میں نے کہا خاتون طبیعت کی ویسے کیسی ہے شادی سے پہلے کیسی تھی بچے کی کہتا جی شروع سے ایسی ہے بد زبان بھی ہے بد اخلاق بھی ہے اور گلی گلو سے نیچے بات ہی نہیں کرتی ہے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ چھوٹ ہے ذرا سا کچھ ہوا تو ہاتھ اٹھا لینا مارنا پکڑ کے میں نے کہا یار اللہ کے بندے یہ سب کچھ اس شادی سے پہلے بھی اس خاتون میں تھا اب شادی کے بعد وہ خاتون وہی سب کچھ کر رہی ہے تو آپ کو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں عمل کرایا یار پہلے وہ ایسی تھی آپ کو نظر نہیں آتا انسان جب اپنی بچیوں کے اپنے بچوں کے کہیں پہ نسبت ٹھہراتا ہے تو پہلے گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے اس کے ماں کی عادتوں کو دیکھتا ہے اس کے باپ کی عادتوں کو دیکھتا ہے اس کی عادتیں بعد میں دیکھتا ہے بچے یا بچی کی عادت بعد میں دیکھتا ہے پہلے اس کے گھر کو دیکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ خاتون بد زمان بھی ہیں اور وہ گالی گلوچ دیت کرتی ہیں اور مار پیٹ بھی کرتی ہیں اور ان کا بڑا انفلوئنس بھی ہے اور آپ استخارہ بھی نہیں کرتے ہیں اور آپ ان سے اپنی بچی کی شادی بھی کر دیتے ہیں مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زندگی جو ہے آسان فرمائے مہینے ڈیڑھ مہینے بعد بچی مار کھا کے زخمی حالت میں گھر واپس آ کہ جی وہ برادری خاندان اور یہ اور وہ بس ٹھیک ہے پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ڈال دو برادری کو آگے لے آؤ پھر روز ساری عمر پہ ٹھیک ہے وہی کام پہلے کر رہی تھی وہ عورت وہی کام آپ کر رہی ہے تو آپ اس میں جادو ہو گیا نہیں جی وہ بڑا اس کے پاس جن نے آگے میں کہ جاؤ ان کو وہ جین سے ٹھیک کر سکتا میں کہ بتا رہا ہوں جھوٹ بولتا کچھ نہیں کر سکے ایک عورت شروع سے طبیعت ایسی ہے آپ کہتے اس نے جادو کرا میں کہ میں نہیں مانتا باقی تشخیص اگر کرانی ہے آپ نے تو کچھ بہتر طریقے موجود ہیں تشخیص کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن میں نے ان کو بھی یہ کہا کہ میں تشخیص کے لیے نظر میں نہیں ہوں آپ کی اگر ہے تو آپ کر لیں ٹھیک لیکن ان کو وہ جنوں پہ بہت بھروسہ تھا سر ایک اور مخلوق بھی ہے جس کا علم بڑا ہوتا ہے اچھا وہ جب بھی کوئی وہ جب شور بھی کر رہا ہے تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے نہیں نہیں ایسے نہ کرے نہیں ایسے نہ کرے دیکھیں نہیں ایسے نہ کرے انسان میں مردوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں عورتوں میں بھی ہر طرح کی خواتین ہیں جسے کہتے ہیں جنرلائز نہ کریں چھوٹے اچھی بات تو وقت چونکہ کافی ہو گیا گھنٹہ ہو گیا ماشاءاللہ تو میرے خیال ہے کہ مزید گفتگو ہوگی اگلی دفعہ میں آپ کو کچھ ایسے تشخیص کے طریقے جن میں جن کو استعمال کرنے میں مجھے کوئی ایسا کوئی مذاکرہ نظر نہیں آتا اور وہ آپ خود کر سکتے ہیں کسی کے پاس جا کے کرنے کی ضرورت نہیں صرف دو چیزیں ذہن میں رکھیں چاہے تشخیص ہے نمبر ایک اور چاہے علاج ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ سورہ الفاتحہ پڑھیں ہم تو پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا یا تشخیص ہم نے کی ہے تو ہمیں تو صحیح پتہ بھی نہیں چلتا بالکل کچھ نہیں ہو رہا تو ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑی وجہ جو وہ ہے ہے اس معاملے میں وہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور اس کی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی اور آج پھر میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن جب کہتا ہے قلوب تو قلب قلب قلب قلب دل ہے ہے کتا اتنا چھوٹا فرق ہے اور جو بندہ تجوید سے نہیں پڑھا ہوا آپ سوچیں کہ وہ جہاں پہ قلوب پڑھ رہا ہے قرآن کے اندر وہاں پہ قلوب کی کلو استغفر اللہ قلوب پڑھی جائے اور پھر وہ توقع کرے کہ اس کا روحانی مجھے فائدہ ہوگا پہلی نماز میں اللہ حمد پڑھے کچھ اور مطلب ہے اگر حمد پڑھے تو کچھ اور مطلب ہے آپ غلط قرآن پڑھی جائیں میں تو یہ وظیفہ کر رہا ہوں میں تو وہ وظیفہ کر رہا ہوں وہ اثر نہیں ہو رہا کیسے ہوگا ہم نے وہ آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ جب ہم ایگریکلچر پروجیکٹ جو دو تین سال ہم نے کیا وہاں جی۔ پہ امام مسجد تھے ماشاء اللہ حافظ قرآن حافظ ہیں تجوید کے بغیر حفظ بتائیے امام مسجد ہے یعنی خود تو غلط پڑھ ہی رہے ہیں سب لوگوں کی جماعت ہی غلط کرائی جا رہے ہیں اور پھر اگر آپ کہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں فلاں فلاں صورت بڑی باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں بیمار رہتا ہوں میں ان کو پڑھنی چھوڑ دیں یقین کر کے کہ میں ٹھیک ہو گیا حالانکہ ویسے اگر کوئی بات کرے کہ بھئی آپ یہ قرآن کی صورت پڑھنا چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اچھے خاصی گستاخانہ بات ہے لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سب پڑھ اپنی طرف سے سب غلط رہے جب تک تلفظ مخارج کیا قا ہے کیا قا ہے کیا تا ہے وہ ساری جو چیزیں ہیں جب تک وہ درست نہیں ہے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ آیات پڑھیں سورت پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اور پھر آپ کہیں کہ اس کے روحانی ثمرات آپ کو حاصل ہو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہاں ایک بات ضرور ہے اگر ایک چیز ہے قدرتی طور آپ کے اندر ایک ایک کمی ہے ہے کہ میں میں نے صحیح نہیں اور اب اصلاح لے رہا ہوں میں نے خود شروع میں مجھے صحیح تجویز کے ساتھ نہیں پڑھایا گیا میں نے بعد میں آ کے مختلف قاری حضرات سے درخواست کر کے پھر میں نے اپنا تلفظ درست کرنا شروع کیا اللہ کے فضل و کرم سے ایک حرف ایسا بھی ہے ابھی بھی ایسا ہے جس میں میں ابھی بھی کر جاتا ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کوشش کر رہے ہیں قدرتی طور پہ ایک چیز ہو نہیں پا رہی ہے وہ پھر اللہ جانتا ہے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جی۔ عنہ سے نہیں پتا کہاں تک سچ ہے لیکن منصوب ہے کہ وہ شین اور سین والا معاملہ اگر وہ معاملہ درست ہے تو اس بات کی مثال ہے کہ ایک چیز اگر قدرتی ایسی ہے تو وہ پھر اللہ جانتا ہے لیکن اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں آپ ٹھیک کر بھی سکتے ہیں اور آپ ٹھیک کر بھی نہیں رہے ہیں اور پھر آپ دھڑا دھڑ آیت پڑھتے جا رہے ہیں سورت پڑھتے جا رہے ہیں تو پھر کچھ زیادہ امید نہ رکھیں کیونکہ این ممکن ہے کہ آپ الٹا گستاخی کا تو اس پہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ جسے کہتے ہیں نا تشخیص کے کچھ ایسے طریقے اور میں عرض کروں گا اور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے مسلم اللہ علیہ وسلم میرے خود کے اللہ